بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار پھر زور سے جھوکا دینے والیاں پھر ابھار کو اٹھانے والیاں پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاع کرتی ہیں حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو بے شک اس بات کو تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے پھر جب تارے محک کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے روز فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين

فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحيان وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر پشتوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی انطلقوا انطلقوا ما كنتم به تكذبون ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے چلو اس دھوئے کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے بے شک دو چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عزر کرے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جمع کی اور سب اگلوں کو اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یشتہون

بے شک والے سایوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں جو ان کا جی چاہے کھاؤ اور پیو رشتا ہوا اپنے کا سلا بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کچھ دن کھا لو اور برت لو ضرور تو مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے